我快乐。 جانے مسجد آگا خدمت جامع مسجد ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਵਕਤ वो तकाजा पेश ही मौजूद شریف کا نظام کرنے مگر اس کا ذکر اگر سے جمنا نہ جائے جس موضوع کو کلام کرا گا the سب تو پہلا دعوی بتال یا باطل کرنے کی کوشش نہیں اس کا علم وہ اقل حاوی ہونا چاہیے علم علم حاوی اقل اتنے ہو گیا تو پتا گیا دوسرا کرام نے یہ لکھا کہ ماں کان لہو شیخ جادی اس کا کوئی شیخ ایسا نہیں سی صوفی کامل جڑا اس کی رابری کرتا علم جڑا ہے وہ سرا کے مستقیم پہ رہ دو گلا آلما دیا پہلی گل درخانی شریف اور اس کو علاوہ دیگر کتوں میں سے دوسری امام تقی سبکی رضی اللہ تعالیٰ نے اور جنہوں نے سبکی تبیر کہی ہوئی سیف السعیم حضرت عالم زبیل کے اندر لکھے وہ شخص کون سی عالم کون سی علم کا باقی وہ باہر سے سمندر سے لیکن کاٹا صرف عقل نہیں تو حضرت ابن تعلیہ صاحب جنہوں نے اور سکون امت سے ایسا کھڑا مسئلہ یہ سب اولیاء سب بولا مار دور نیڑ پاکوں ولیاں پکار وسیلے مدد منگتے سن استعارت استغاثہ کرتے سن حضرت نے آپ سے لکھا یہ مسئلہ کھڑا کر دیتا اپنی تحقیق یہ پیش کیا اس طرح کا شرک لا یوتلا کو من ہوں مالا یا جس کام کے اللہ تو سوا کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا وہ نبیا ولیاں تو نہیں طلب کر سکتے یہ مالا یا قدر والا ہے کہ اللہ کی تحقیق موضوع جڑا دسیا ہے کہ یہاں لفظوں کی ہوں وضاحت ہو مالا یقدر علیہ اللہ اللہ کے سوا جس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا ایسی چیزوں کا ایسے کاموں کا طلب کرنا نبیوں بلیوں سے مخلوق سے یہ شرک ہے اور یہ رد عالم بکری تھا پھر رد عالم بکری کتاب میرے ہاتھ سے اس سے موضوع سے لکھی گئی امام بکری رد حضرت کی طرفوں تو ناچیز اس مالا یا تو والا ہے اللہ کی تحقیق جناب کے سامنے پیش کر کے لفظ سنن والے واسطے بالکل حق لگن گے میاں جہے کام اللہ ہی کر سکتا ہے تو ہور کوئی بھی نہیں کر سکتا وہ کسی کو منگن دے پہ شرکیا انہوں نے خدا کے برابر بنا لیا لفظ ویکن بڑے صحیح لگتے ہیں لیکن یہ اسی طرح ہی ہے تعلیمہ تو حق یوراد ہوگی حق باطل گل حق ہوے ارادہ باطل ہو مب حق کے لفظ بول رہے جہد مسلمانوں کو ایویں فکر کھڑا کر دینا کہ عالم کا حق نہیں عالم گل وضاحت نال کرے تاکہ کوئی بندہ اس مبہم جملے کو کتنے اور گمراہی نہ ہو مالا یا قدر والا ایک اللہ جس پر جی اللہ ہی قدرت رکھتا ہے اور کوئی قدرت نہیں رکھتا نبیوں ولیوں سے نہیں مانگ سکتے کہ مبہم زیادہ ہوئے وضاحت ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہی جس کام پہ قدرت رکھتا ہے وہ نبیوں ولیوں سے طلب نہیں کر سکتے اتنا بات کہہ کر چلے جانا عالم کا کام نہیں ہے دیانت داری نہیں اور توجہ فرمانا ذرا مالا یقر اللہ اللہ جس پر قادر ہے مخلوق قادر نہیں نہ چیز اس کی تحقیق پیش کرنے لگا ہے اس دیا ہیں دو قسم یا یاستے بنتے دو مانے ایک مانا یہ بنتا ہے کہ اللہ تبارک و جیری شہر کی قدرت اور اختیار کسی نو نہیں دیتا نہ نبی نو نہ ولی نو نہ زندہ نو نہ مردہ نو کسے نو نہیں دیتا ایسی شے کی طلب اللہ تو سوا کسے تو کرنا شرک ہے اور کسے تو نہیں کر سکتے اگر مانا ہوئے ایک یہ برحق اس نال کسی بھی مومن یا صاحب عقل کا اختلاف نہیں ہوتا گل سمجھو جس کا اللہ تعالی نے کسی نو اختیار نہیں دتا قدرت نہیں دتی طاقت نہیں دتی اس چیز بندیا تو طلب کرنا یہ واقعی شرک اگر ماننا ہوئے اے تو کسی مومن اور اقل والے کا اختلاف ہی نہیں جب نہیں تو یہ رولی پان کی لوڑ ہی لیکن وہ کیا چیز ہے سمجھانا چاہنا وہ کی شہر جس کے اللہ تبارک و تعالی نے کسی نے قدرت نہیں دیتی اختیار نہیں دیتا طاقت نہیں دیتی وہ سب اپنے کو رکھا انہوں وہ ہے تخلیق اجسام جسموں کو پیدا کرنا تخلیق آیام کسی آئین اور جوہر کو پیدا کرنا یہ کیوں بول رہے ہیں ایک ہے تخلیق سوور اشکال اور حیر شکل پیدا کر لینا یہ اللہ تعالی نے اختیار دیتا ہے مخلوق مٹی نو شکل مٹی انہیں پیدا کی مٹی نو ہزارہ شکل میں دینا یہ بندیاں دیتا ہے اختیار سا لوہے کا جوہر پیدا ہے لیکن اس جوہر نو جمع کر کے مختلف شکل لوہے کی مصنوعات تیار کر دینا اللہ تبارک و تعالی نے لکھا کروڑا تمام انسانوں مختلف ہوتی طاقت حیثیت کے مطابق اختیار دیتا سو جوہر وہ بنا ہے جوہر کی صورت بدلنا کا اختیار اس ذات کریم نے مخلوق کو دتا ہوا ہے گل ہو رہی ہے جوہر کے پیدا کرنے کی ہستی جوہر ایجا کے جوہر تخلیق کے جوہر تخلیق کے جسم اگر اس کی گل میں باقی اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو نہیں دیتا توجہ نہیں فرمائی تے کوئی مسلمان رکھتا ہی نہیں کہ میں کسی ولی کو یہ آخر ہے سونا تو زمین بنا دے سونا تو آسمان بنا دے کوئی جسم بنا دے انہیں جسم نہیں بنا توجہ نہیں فرمائی یہ ہر موقع ایک عقیدہ رکھتا ہے بیٹا بناونا کام او دا پتر بناونا کام او دا جوہر بناونا کام او دا اگر اے مانا مراد ہے اختلاف ہے کسی کا نہیں جہد اختلاف نہیں وہ مسئلہ لیا کے میدان میں سٹ کے سمجھ نہیں لگی کہ بڑے بڑے دعوت دینا آخنا آؤ میرے بھلو یہ تو اپنی بن گئی توجہ نہیں فرمائی اور اگر اس کا مانا یہ ہوئے کہ وہ چیزاں وہ کم اللہ تبارک و تعالی نے جنہ دا اختیار قدرت مخلوق دتی ہوئی ہے توجہ نہیں فرمائی جنہ دی کیونکہ اگر گل کریے اس دی جڑا اختیار بلا دیتا ہی نہیں بلا اذن بغیر اجازت رب کو پھر زندے مردے دا فرق نہیں ہو سکتا جو جو زندہ کو منگنا طلب کرنا ہے اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں اللہ انہوں عزت کسی دتا نہیں قدرت دیتی نہیں طاقت دیتی نہیں میں مانگنا مشرے گیا یہ تو زندے مردے کا فرق اتنے کر ہی نہیں سکتے اس نہ اسے مردے کا فرق کرنا ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہوئے اراد مانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیڑیاں چیزاں دی قدرت اور اختیار مخلوق نو دتی جدو اختیار دیتا ہے پھر اس چیز کا طلب کرنا مخلوق کو پھر بارہ حق کے کیونکہ انہیں قدرت اختیار دے دیتا ہے ہوں وہ شامل کرنا اتے ان چیزوں کہ جنہ سے اللہ ہی قدرت رکھتا ہے اور کوئی رکھتا پھر غلط ہو گیا کیونکہ انہیں قدرت بن دے دیتی عطا کر دیتی اختیار دے دیتا جب قدرت اور اختیار دے دیتا ہے کچھ چیزوں کا پھر انہوں کی طلب اور جائز اور صحیح ہوئی جی گل کریے جنہوں کا اختیار نہیں دتا انہوں کی طلب کا اختلاف نہیں وہ سوائے رب تو طلب ہا چڑکی کوپڑی کوپڑے تو دو ہی گلا ہوئی کیسی عجیب گل یا ایسی چیز ہے کہ جس نال اختلاف ہو ہی نہیں سکتا ہر صورت شرک

جو ہے سکتا ہے جڑے لوگ حضرت بنے پہنیا نے پیروکار نے وہ اس مسئلے خود آپ نہ سمجھو میں ادور نے جوڑے پاک کا سبقہ پوری بصیرت تمہیں سمجھاوا گا جس کام اور چیز کی طاقت مخلوق نو نہیں وہ نبیا والی تو منگنا چھک گیا اس گل نو کھولنا چاہیے ہوں کھولنے پڑے میرا کی من یہ مانے تو ہو سکتے بھائی یاد اس کا مطلب یہ اللہ تعالی نے جہی شہر کا اختیار قدرت دیتی ہی نہیں اور اس عبارت کا ظاہر ہوئی بنتا ہے نہیں دیکھا اختیار وہ بھی طرف شرکیا یہ بالکل اتفاق ہے ہر مومن اور صاحب عقل آکے گا جب اللہ نے کسی نے دیتا ہی نہیں اختیار قدرت پھر وہ منگن بھی اتو طلب کر دینا کسی تو خبر بھی ضرور آکے گا شیر کے کفر فلاح ہے سمجھ لگی گا جس چیز جہی شاید کسی کا اختلاف نہ ہوگی انہوں نے آ کے پیش کرنے کی لوڑ ہی نہیں تو ہے یہ نواز لیکن وہ کیا چیز ہے اللہ نے جس کا اختیار بندوں کو نہیں دیا وہ ہے جسموں کی تخلیق جوہر کی تخلیق جس کی وجہ سے وہ خالق بنتا ہے واجب الوجود بنتا ہے مخلوق تو فرق واضح ہو جاتا ہے اور دوسرا مانا ارے بھائی اگر یہ مانا ہو کہ اللہ تعالی نے چیزوں کی قدرت اور اختیار بندے بندہ کہتے نے ادھر دتا ہے پھر اس کا منگنا بندے تو آخر لیا فکنے کا سبب پہ ایسی ہے اس نے نہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے اور گل سمجھا جی پہلے معنی کے ساتھ کسی کا اختلاف نہیں تو اس کو پیش نہیں کرنا چاہیے اور یہ ایسا ہے اس کے ساتھ کسی کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے اللہ

اللہ تعالی جڑا قدرت اور اختیار بنٹیا ہے بندیا پہلی گل تو چھڑن کی لوڑ ہی کوئی ہر کسی مومن کی صاحب عقل دے اس گل میں اتفاق ہے خالق کے جوہر وہی کوئی بھی نہیں گل پہ کرنے ہیں اس دوسرے معنی لحاظ جن چک کے رکھا جاتا ہے ہوں گل آ گئی قدرت اختیار اللہ نے جو دتا ہے ہوں چہرے ہیں زندہ سارے سامنے نیڑے نیڑے ہوں نے اتوں منگنا انہوں کے بس بھی منگنا یہ کوئی اختلاف نہیں رکھتا ہوں یہ گل کر کے اشارہ کسی ہوس ہوتا ہے کالے بات حق جرا دو بے حل بات کرو یہ وہی گل ہے جی مولا علی سرکار کیتی سی خارجیاں دے مقابلے میں جدو خارجیاں آخیا یہ حکم اللہ اللہ حاکم صرف اللہ ہے تسا کے سادے سے چھوڑ لیا ہے فیصلے کرنا واسطے مولا علی کا جواب دیتا سی فرمایا گھوڑے نے گل تو بڑی حق بھی آ پر بچوں جڑا پانا لے مطلب دے مطلب کٹن بہن بچوں یہ بڑا بیٹھا وا مالو قادر ہوتا ہے نا لفظ چنگے بولنے تے مانا بھڑا لینا لفظ چنگے کئی بار ہوتا ہے نا بھائی لفظ پہ مانا چنگا ہوتا ہے پپلا نے تیری ماں کا خسم بلا لفظ بھڑے نے مانا تو ٹھیک ہے کہ نہیں اوقات الٹ ہو جاتا مانا بھڑا لفظ

یہ کارپور کے گلا تو لے جانا اوتھے ہے کتنے نبیاں بنیاں بنانا ہوں بھائی گل یہ آہا اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے آپ بندے قدرت اختیار دیتا ہے

ساری خدائی نو اختیار ایک جیسا نہیں ملتا زندیاں ویخ لے کوئی بچہ ہے کوئی بڑا ہے کوئی پہلوان ہے جھارا پہلوان ہے کوئی بے وقوف ہی ہوئے گا جا کے اللہ وحدہ لا شریف مولا بچے دے سارے پہلوان نو اختیار طاقت برابر دیتی سو نہ رب واہدا شریف مولا سونے جی میں جس میں فرق رکھیا ہے اسی طرح اس پاک نے اس زندہ بندے بھی عام بندے کی قدرت اور اختیار کی فرق رکھا سو اور سجنا اللہ شریف مولا جد خاص بن جنا جنہوں خاص بنایا ہے ایک اور جڑے خاص بن جاتے ہیں قرآن نے کسی آخیا آخیا کئی توجہ نہیں فرمائی کئی مخلص نے کئی مخلص نے مقدس نے وہ پڑھائے خاص پڑھائے جڑے مخلص نے یہ خاص بن جاتے ہیں جڑے خاص وہ بن جاتے ہیں انہوں رب واہلا ہونا شریف مولا دوسرے والا قدرت اور اختیار نہیں فرق رکھا سو صرف عام لوگوں کے جسم فرق ہے کے توجہ نہیں روہاں جسم دینا سونے رب نے فرق رکھا ہے سمجھیں جسم تو روحان کوئی نہیں روحان بھی فرق رکھا ہے کئی روح ایسا نے اپنے جسم اوکھا چلا کئی روح ایسا نے چلا لیا نے کئی روحا ایسا نے مکان اپنا سور اگر خرچ کر دیں تو مکان بجلی نا بھی مد تل بن جاتا ہے سارا ابن الہی ہے دتا قدرت اختیار ہے فرق صرف اتنا ہے رب وحدہ لا شریک مولا سارے برابر نہیں کیتا روحاں وچ جویں جسماں وچ فرق رکھیا ہے ایویں اور ایک روح ہے جبریل ایک سارے جیسا عبد الذلیل کی آکھے گا ہوں میری روح روح حضرت حضرت حضرت حضرت جبریل جبریل ورگی طاقت طاقت رکھتی ہے ہے ہے نا نا اللہ وحدہ الا شریک مولا سونے نے نے امین نو ایڈی ایڈی تیزی بخشی انہاں دی دا عظیم چ کام کر جاندی کہ یوسف علیہ الصلوۃ و تسلیم سات دے دے اگلے اندر یوسف والی دی تہ تک پہنچنا سی حکم ہو گیا اے میرے جبریل جا یوسف حالے تھا پہنچنا رستے کے اندر ڈک ڈشوئی ہو جسم ہوئے کمزور تو روح ہو ظالم گا وہ بندہ اور خدا نا انصاف سمجھے گا وہ بندہ جڑا کہ روزی جڑا باطنی رسک روحانی اس کے خدمت ایک بندہ بادشاہ کا ملازم نوکر خاتم ستیا گزار دے اور لوہار کے پتر کتاباں میں پڑھیا سی لوہار کا سی کتا ہر دم رہتا سی کتا لوہار نے مارنے کے ستا روٹی چپن کا وقت آنا تو تو تو سب اٹھ کے آ لوہار ایک دن لگا اترا مرے زمین ہل ہل نہیں روٹی میں بڑی ہولے ہولے کھانا تو تین پتا نہ لگ جائے پر تو پھر بھی پتا لا لینا ہوں ایک ایک دے ورگے میں اس لیکن دوسرے ہونے سبحان اللہ اللہ لینہ جبیتونہ لگتے ہیں سوسے پیر پیر مانیا حضرت پیلے سرکار فیض یافتہ سن خدمت داری دسیا ہے آپ منسیا گمخو شریف تو محرا شریف پیدل پیدا جانے سن تینوں واپس جانے

ہے تبرک راستے جی سارے چاچے سارے ابو ابو کیوں نہ بے مرید لکھا ہو گئے جب اتنی محنت کی رب واسطے اپنے پیر کا اتنا ادب پہ کرتا ہے کد نہیں کرتے پیدل سفر کر جاتے ہیں کبھی خاطر وہ سونے طرح پہ کرنا وا میں تین وسایا جتوں تیری کن لبی میں کن بھی نہیں کرتا سہان لا محنت کی مثال دینا وا سکتا پانی رب رکھے زمین پر ملتا موٹر توے نلکے توے نلکا فیض دے والے فیض کا مانا ہوں بہنا بگنا آخر فضل دے پر بگن دیا تھا رکھی نے اختیار دیتا ہے خاصا بھی دیتا ہے لیکن عام خاص برابر نہیں دنیا بچ خاص ہے دین جی خاص ہے در حقیقت پچھلی گل کھولن لگا فرق نہ یہ اپنا جس پر ہے قدرت رکھتا اور کوئی نہیں رکھتا وہ مخلوق سے مانگنا شرک ہے ہے ہے یہ در حقیقت کس کا کا انکار بوجھ اور اور کرامت کرامت کیوں موجزہ وہی ہوتا گل سمجھا گیا مذہب نے دو مذہب نے دو ساڈے سنی علماء دو دو مذہب نے ایک یہ ہے کہ قدرت موجزہ اور کرامت یہ نبی ولی دے اختیار اللہ دیتا ہے ایک یہ ہے کہ اختیار یعنی فیل بندے کا یا رب کا کئی آدھے رب کا کم ہے کئی کئی دن بندے کا بندے فرق اگر بندے کے ارادے تو بندے کا کام ہے اگر بندے کے ارادے بغیر ہو جائے تو رب کا کام مسئلہ کہ چنائے بندہ بھی سرکار کو پوچھا گیا

شہ حاضر ہو ہو جائے جائے کم ہوں ایک کرتے ہیں کہ کہ جا کرامت ہوتا ہے یہ کام رب کا بندے کا بندے یعنی بندے کا ارادہ ہوتا ہے ہے اللہ تعالیٰ اس کو کرامت ظاہر کر سکتا کہ نہیں بغیر ارادے ہو جانا حق یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں طریقے کرتا ہے کسی نے بلی کا ارادہ نہیں ہوتا وہ کر سکتا ہے کسی نے ہوتا ہے تو وہ مطابق کر سکتا ہے میرے خیال میں جنا فرمایا جنا حضرات نے فرمایا کہ بندے دا ارادہ اے بندے دا کام میں موجزہ اور کرامت انہاں او سوچتا ویکھی ہیں جتھے بندے دا ارادہ ہوتا ہے تے جنہ آکھیا رب دے انہاں دوسریاں ویکھی ہیں تو اس کو کہتے ہیں لفظی جھگڑا حقیقت وچ جھگڑا کوئی نہیں کیوں اگر بندے دے ارادے نال ہوے تے سارے آکھاں گے بندے دا ہی کام ہے رب سونے نے اتوں ظاہر کیتا ہے توجہ رکھو

قاسم نے دیتا دیتا کہ کہ جڑا جڑا ہوتا ہوتا ہوتا ہے ہے ہے ہے ہے تحریر ناس کتاب وہ وہ حاکم حاکم ملازم ملازمت پروانہ جا فلانے علاقے علاقے تینوں گورنر افسر بنا تو ہوا جیب جس جسے پوچھیں گے کہ جناب کسی تو کھڑ کے بتا دے انہیں آخیا جی نے وہ پروانا ہوتا ہے نا دوجے اگلا جس وقت منگے کھڑ کے بتا دینا نبیا موجے ایویں لب رہے انہوں کے کول ہوتے ہیں نے اگلا مانگتا ہے تو نبی ہے ہاں، نبی ہے دلیل کی ہے تیرے ہاتھ کی پتھر نے میں پھر مان جائے گا تو رسول کا ارادہ ہے اختیار ہے رسول رسول ہے نے ارادہ فرمایا میں اپنی رسالت کی دلیل ایک ہاتھ کے کنکر میں پتھر تو دیوا نبی ارادے اللہ پتھر برا ہے معلوم ہوا یہ ہوں جا کر موسم نبی میں رحم اللہ یار آپ کیا یار اللہ اچھا ادھر دیکھو رسول دی رسالت کی خالی دلیل نہیں ہوتا نبی کئی بار اپنی شان بخاؤنا اپنی شان بخاؤنا ہو شکل آشک بھی لکھا سکتے دل ٹھنڈا ہو جائے ہسن سن حسن حسین فرما دے پڑھ لو وہ سوچی ہیں ٹیوب حسن حسن حسین حسین جا رہے اور مسلمان تو نہیں سی کرنا سبحان اللہ اس روز اول تو مسلمان مسلمان سونے نبی کیوں کیتا ہے حسن حسین اپنی شان شان کرنی کرنی امتیاں ہوا توجہ رکھنا کراندار کرتے موجودہ اور کرامت کو انکار والی پر بختی سجنا اللہ شریف والا بولے بولیا کرامت خاصا واسطے رکھا ہے آما واسطے نہیں جو کم تو میں نہیں کر سکتے نبی ولی وہی کرتے ہیں جتھے اسباب نہیں ہوتے اسباب جتھے نہ ہون بے سبب کم کرنا ہوئے تو پھر نبی ولی کرتا ہے اسباب سارے کرتے ہیں بغیر سبب کو نبی کرتا کرتا ہے ہے شاہ ہوں کرامت اللہ کا کا کام کام ہے ہے ہے نبی ارادے ہوتا دو کو

ہاتھوں کام ہو جائے جی کرامت کرامت ہوتی استدراج ہوتا ہے ربت نہیں میں کہ کرامت کا مان آتا عزت عزت رب نہیں رشا پہ یہ سمجھے میں بڑی شاید بڑی شاہ بن گیا بنیا ہوٹائیاں بہ جائے گا یہ دور شریت ہوا لہذا انہیں شرط رکھے وہ نیک وہ سالے اللہ کا فرما بندہ پھر رب جب وہ ہاتھ تو کچھ ظاہر کرتا ہے وہ بن جاتا ہے کرامت کی بن جاتا ہے سجنا معلوم ہوا رب وحدہ لا شریک مولا یہ عزت جی بخشد ہے ہر ایک تھان تے نہیں کوئی تھان دیکھ

پہلا میں تاجدار پہ کتاب خزینت اور سبھی نہ مناقب غوثیہ شیخ محمد صادق شیبانی قادری کی کتاب دلچوں لکھا ہے یہ بھی کس پتر کوئی پر ان ہے جے کوئی اپنا پتر یہ دینا چاہے مولا ان مل جائے گا آپ اچھا پھر گل بن گئی میں اپنا کھاتے کی کانڈے اندر ایک بچہ رہ گیا ہے تو اپنی کند میری کند لا لے میں بچہ تینوں دے سکنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ حق کیا یا لے

منتقل فرمایا نام لقب محی الدین جی میرا لقب یہ لقب ہو گیا جب لے کے آئے تھے آپ نے ویٹ کے فرمایا مبارک ہوئے بڑے بابرکت بخشے بے مثال ولی بڑے باقی بے مثال ولی اکبر بنے شیخ اکبر فتوحات مکیہ والے ابن عربی انہوں نے کہتے ہیں ابن عربی کی کلیت نال مشہور گل سمجھ ارادہ ہوا غوث پاک میران کا بچے دیوان کے وہ بھی اس طرح اپنا بچہ ادھر یہ ارادہ ہوا اللہ نے اس ارادے کے مطابق ہی یاد ہوا ہے یا بندے کام کیونکہ بندے نے ارادے نال ہوا ہوں کرامت بچہ لب گیا ہے توجہ ہے کہ نہیں ہوں ایک کام کیا سارے کر سکتے ہیں دوسرے نہیں نہ کر سکتے غوث بھی کرامت ہے جی ہر ایک کر سکتا ہوں پھر ہر ایک کی کرامت ہونی پھر کرامت کی کرنی رہنی سی جی شہ آم ہو جائے وہ دھیان نہیں کر جب آم ہونا سی پھر کرامت کتنے رہنی

اور کرام بطور بطور کرام ای کم کرنے کرتا ہے لیکن بطور موجا اور کرامت انہیں قدرت اور اختیار دیتا ہے

دھیان ہے کہ نہیں مسئلہ میرے سامنے مولانا محسن صاحب بیٹھے میں آخا اتنے کراچی کی فلانی بلڈنگ حبیب پلازا بینک پورے جڑے حاضر کرو یہ آخنا چاہیے ماں لا یقدر جس پر اللہ ہی قادر ہے اور نہیں کر سکتا نہیں مانگ جی آخ گے پاگل یا آخر گے ارے بھائی وہ نہیں سکتے اگر سامنے بندہ بیٹھا ہے انہوں آنا میں پانی لیا یہ سارے آخر ٹھیک میں ابھی پرا لیا سارے آخر کرتے کیوں ہر کسی آخر یہاں کی طاقت بار جس پر کوئی قادر نہیں وہ کام مخلوق سے طلب کرنا شرک ہے وہ بیٹھے نے میں آنا ابھی پلازا لیا اتنے شرک کا فتوا ٹھکنا چاہیے کیوں جی انہوں نے بندے وہ گل کی اللہ تو سوا کر جی۔ نہیں سکتا یہ کر نہیں سکتا توجہ تو دسو اللہ ہوئے ہوئے نبی رب رسول بندہ سامنے بیٹھا من لیا بندہ سامنے بیٹھا لیکن انہوں آخر تخت چاہیے بڑی میری چاہیے

ہوں مالا جانے اللہ اللہ تو سوا جس کام کو کوئی نہیں کر سکتا سکتا نبی نہیں نہیں جانتا کیوں کیا کہیں لیا جان دے اللہ تو سوا کوئی کر یہ بسوئی سو اگر ایک بندہ کراچی بیٹھا ہے ایتھو ہوا

پہلی شاید چاہیے پتا ہوگی کتنے

done ہے نشانہ جب دیتی نے تا کر کے آپ نبی ہو کے فرما معلوم ہوا جی مطلب یہ ہو کہ مدد کرنی سن لینی آ جانا فلاح کرنا یہ ادا تالا شانا دیا ہی مردہ نہیں بندے کو اسلام تو کر دینا Come and sing it time. بنتا ہے پکارنا یہاں دونوں فرق

ਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ